ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله ولا ولا يكلمهم الله يوم القيامة يزكيهم ولهم عذاب أليم جو لوگ اللہ کی نازل کردہ کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے حقیر سی قیمت قبول کر لیتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں اور قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا کتمان حق کرنے والوں کے لیے وعید کا دوبارہ ذکر اس لیے کیا گیا ہے تاکہ امت مسلمہ کے افراد ایسی مضموم صفت سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کو چھپایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر دلالت کرتی تھیں تاکہ عربوں پر ان کی برتری باقی رہے اور جو ہدیے اور تحفے انہیں ان سے ملا کرتے تھے ان کا سلسلہ جاری رہے اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ در حقیقت ان حقیر ہدیوں کے عوض اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اور قیامت کے دن اللہ مارے غضب کے ان سے بات بھی نہ کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا